قرآن میں ایک خاص بات ہے کوئی بھی پیج اس کو آپ پڑھیں تو اس میں آپ کو کوئی بات مل جائے گی تو کوئی لمبا بہت سارے پیجز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تھوڑا سا پڑھیے سمجھ کر کے سوچتے ہوئے غور کرتے ہوئے جو کہا جائے تدبر کے ساتھ تو آپ کو اس میں کچھ کچھ غذا مل جائے گی کچھ کچھ اسپرچل فوڈ مل جائے گا کچھ کچھ گائیڈنس مل جائے گی تو ڈیلی روٹین میں یہ ہونا چاہیے کہ ہر دن آدمی قرآن کا کچھ حصہ پڑھے چاہے ایک ہی پیج پڑھے تو یہ انوکھا اسٹائل ہے قرآن کا جیسے اسکالرس کی بک ہوتی ہیں تو آپ اے سے ہزٹ تک پڑھیں گے تب کچھ ملے گا آپ کو اے سے ہزٹ تک پڑھنا پڑتا ہے یہاں کیا ہے یہاں وہ اسٹائل نہیں ہے جو پیج پڑھیے اسی میں وزڈم مل جائے گی جو پہ لیے جو جو پیج پڑھیے اسی میں آپ کو اسپرچل فوڈ مل جائے گا تو صبح کا پہلا کام یہ ہونا چاہیے ایک مومن کے لیے کہ قرآن کا کوئی نہ کوئی حصہ اس کو پڑھے پھر پڑھ کر آگے بڑھے ایک صاحب نے ایک فارمولا بنایا میں سمجھتا ہوں کہ وہ صحیح فارمولا ہے وہ ایک مشہور ہے آپ جانتے ہیں کہ ہیلتھ کے لیے کہ one apple a day keeps doctor away اس پر انہوں نے فارمولا بنایا کہ one verse a day keep Satan away one verse a day keep Satan away تو قرآن کا ایک ورس ایک پیج ایک پیراگراف صبح کو جب پڑھتا ہے ایک مومن تو دن بھر کے لیے وہ اسپرچل فوڈ اس میں پا لیتا ہے